میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں مدنی چینل پر شروع ہونے والا یہ دلچسپ سلسلہ قوم جنات کے ذریعے ایک بار آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور انشاءاللہ اللہ آپ کو جنات سے متعلق اہم ترین مستند بات معلومات انشاءاللہ مہیا کرنے کی کوشش کی جائے گی کیونکہ فی زمانہ جنات سے متعلق دینی ماحول سے دوری کے باعث لوگوں کو درست معلومات سے محرومی ہے اور اکثر ذرائع جو ہے وہ رسائل جرائد یا مختلف جھوٹی سچی کہانیوں پر مشتمل جو رسائل ہوتے ہیں اسے پڑھ کر معلومات حاصل کی جاتی ہے جس کی بنا پر اکثر لوگوں کے تاثر بس یہ ہوتا ہے کہ جنات کوئی خوفناک اور ظالم مخلوق ہی ہے بس تو بلکہ اکثر تو ایسے لوگ بھی ہیں کہ اللہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جنات کا کوئی وجود ہی نہیں ہے اور جنات جو ہے وہ ایک انسانی وہم ہے ٹھیک ہے معذ اللہ یہ عقیدہ کفریہ ہے کہ ایسا کہنا کفر ہے کیونکہ جنات کا وجود کا ثبوت قرآن و حدیث سے ہے جو اس کا انکار کرے وہ مطلب ہے کہ اس کا انکار کرنا کفر ہے تو میرے میٹھے میٹھے سمے اس سلسلے میں انشاءاللہ شاء آج آپ کو جیسے جن کو بچانے کا سلا کہ کسی نے جن کو بچایا یا اس کی کو مدد کی تو کیا اس کو سلا دیتے ہیں کیا جن بھی غمخواری کرتے ہیں اسی طرح کیا جن مسلط عورتوں پر بھی ہو جاتے ہیں ان کو رقم وغیرہ دینے کی کوشش کرتے ہیں تو رقم جو ملے اس کا کیا حکم ہے اس طرح کے مختلف واقعات انشاءاللہ بتانے کی آپ کو کوشش کی جائے گی توجہ کے ساتھ سمت فرمائیے نبی کریم رعف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ ولیہ وسلم کا فرمانے علی شان جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر دس رحمت نازل فرماتا ہے سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد حضرت سیدنا عبید بن ابرس رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور ان کے ساتھی سفر میں تھے سفر کر رہے تھے کہیں کہ ایک سانپ کے پاس سے گزرے جو گرمی کی شدت اور پیاس سے تڑپ رہا تھا ان میں سے ایک شخص نے اس کو قتل کرنا چاہا لیکن آپ نے اسے منع کرتے ہوئے کہا یہ اس وقت ایک قطرہ پانی کا زیادہ محتاج ہے چنانچہ وہ شخص اترا اور اس پر پانی ڈال دیا پھر لوگ وہاں سے چل دیے اچانک یہ لوگ بہت بری طرح راستہ بھٹک گئے اور بڑے پریشان تھے کہ کیا کریں نہ پتا ہی نہیں چلتا رہا کس طرف جائیں اسی پریشانی کے عالم میں ایک غیب سے آواز سنائی دی اے اپنا راستے سے بھٹکے ہوئے مسافروں یہ جوان اونٹ لو اور اس پر سوار ہو جاؤ یہاں تک کہ رات ڈوبنے کی جگہ پھر جائے پھر صبح روشن ہو جائے صبح کے ستارے چمکنے لگے تو اس کو چھوڑ دینا اور اس سے اتر جانا چنانچہ وہ لوگ رات ہی کو وہاں سے چل پڑے جب دس دن اور دس رات کی مسافت کے برابر چلے تو صبح طلوع ہوئی عبید نے اس حادث سے کہا اے نوجوان تو نے ہمیں جہالت و بے خبری اور جنگل و بیابان سے نجات دی جس جنگل میں واقف کار سوار بھی گم ہو جاتے ہیں تو کیا تم ہمیں حق کی بات سے آگاہ نہ کرو گے تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ تم کون ہو کہ اس وادی میں نعمتوں کی سخاوت کی ہے تو اس جن نے عبید کو جواب دیتے ہوئے کہا میں وہی بہادر ہوں جس کو تم نے تپتی ہوئی ریت پر تڑپتے ہوئے دیکھا تھا جس کی وجہ سے میرا شکار آسان ہو گیا تھا یعنی مجھے بآسانی قتل کیا جا سکتا تھا تم نے پانی کی سخاوت و اہتمام اس وقت کیا جبکہ اس کے پینے والا بخل کرتا ہے تم نے اس سے مجھے سیراب کیا اور کم ہونے کے خوف سے بخل سے کام نہ لیا نیکی باقی رہتی ہے اگرچہ عرصہ دراز گزر جائے اور برائی بدترین چیز ہے جسے کوئی توشہ سفر نہ بنائے دیکھا میٹھے میٹھے سے بھائی کہ نیکی جو ہے نا نیکی نیکی کرنے والے کو اس کا بدلہ ضرور ملتا ہے اور ایسا ملتا ہے کہ وہ خود حیران بھی رہ جاتا ہے جیسا کہ کیسے موقع پہ ان کی مدد ہوئی تو ایک مرتبہ مجھے اسی موقع پر ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ ایک اسلامی بھائی جو کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہے وہ ایک مسجد میں فیضان سنت کا درس دینے کی ان کی ذمہ داری تھی تو ان کے نگران مطلب ہے کہ ایک مسجد میں نماز کے لیے پہنچے تو دیکھا کہ وہ جن کی ذمہ داری دوسری مسجد میں درس دینے کی تھی وہ اس مسجد میں موجود ہے اور ان کو دیکھا تو سلام تو ہوگی خیر دوسرے دن پھر ملے تو پھر اسی مسجد میں پایا تو محسوس ہوا کہ اس مسجد میں درس دینے نہیں جا رہے اور درس فیضان سنت سننے کے الحمد للہ جہاں پر دعوت اسلامی کے فیضان سنت کے درس ہوتے تو نمازی بیٹھتے اور علم دین حاصل کرتے تو ان کو مطلب محبت کے ساتھ عرض کی گئی کہ کیا وجہ ہے کہ آپ آج کل فیضان سنت کا درس دینے کے لیے نہیں جا رہے یہاں ہوتے ہیں تو انہوں نے بتایا کہ اصل میں میں بہت زیادہ پریشانی میں ہوں میری دکان جو ہے وہ مطلب سمجھ لیں کہ اس وقت گروی ہے اگر میں نے کسی کا چھ ہزار روپے کا قرض نہ اتارا تو میرے پچاس ہزار کا جو مال اس کے اندر اور دکان ساری چلی جائے گی صرف پانچ چھ ہزار کی ایسے پریشان ہوں اور پانچ چھ ہزار مجھے مل نہیں رہے دو دن سے میں تلاش کر رہا ہوں کہ مل جائے تو میں اس کو چکا دوں اب ان کو ڈھارس دی تسلی دی ان کے لیے دعائیں کی اور پھر ان کا ذہن بنایا کہ دیکھیں آپ نے تو سنا ہے نا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے کاموں میں لگ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے کاموں میں لگ جاتا ہے تو آپ کو تو چاہیے کہ آپ کو تو یہ سہارا ہے اللہ کی مدد حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے درس کے ذریعے نماز کے ذریعے مختلف جو نیکی کے کام اس کے ذریعے تو درس دینے کا ایک ذریعہ آپ کے پاس ہے تو آپ وہ کوشش جاری رکھے چلے میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں اب یہ مسجد میں درس نہیں دے سکے تو چلے باہر جو دعوت اسلامی کہتے ہیں چوک درس ہوتے ہیں تو اس میں چل کے درس دے لیتے ہیں ٹھیک ہے چلتے اب وہ چلے جناب نکلے باہر اور باہر جا کر انہوں نے فیضان نے سنا درد دینے کے بعد کے بعد جب ملاقات ہو رہی تھی تو انہیں اسلامیہ نے کسی کو کہا کہ یار اپنے اسلامیہ کو ذرا چند روپوں کی اس طرح ضرورت ہے چند ہزار کی اور مطلب ان کا یہ معاملہ ہے تو ابھی ملاقات جاری تھی کہ وہ اسلامیہ اپنے پاس سے پیسے لے کر آئے پانچ یا چھ ہزار روپے ان کے ہاتھ میں رکھ دیے کہ آپ اس میاد پر اسے دے دیجیے گا تو وہ جب رقم ان کے ہاتھ میں گئی تو وہ تو ان کے آنسو نکالا ہے اور کہا کہ یہ تو خدا کی قسم میں دو دن سے جو کام تھا یہ درد دینا چھوڑ کر ہر دعوت اسلامی کا کام یہ چھوڑ کے میں اور مدنی کاموں کو چھوڑ کر میں دنیاوی طور پر اس کے تلاش میں نکلا تو مجھے ہر طرف سے مایوسی ہوئی لیکن واقعی میں جب اس ذریعے سے میں نے یہ کوشش کی تو اللہ تعالیٰ نے ہاتھوں ہاتھ میری مدد فرمائی اور اس طرح میری مطلب ہے کہ گئے تو یہ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے اسباب پیدا فرما دیتا ہے کہ مشکلات حل ہو جاتی ہیں مدد ہو جاتی ہے تو ہمیشہ اپنے آپ کو اس کام میں شامل رکھیں جس میں رب کی رضا ہے رب از وجل کی ناراضگی والے کاموں سے خود کو جتنا زیادہ بچائیں گے اتنی اس کی برکتیں ملیں گی ورنہ کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم نے نمازیں نہ پڑھی خدا نخواستہ اللہ کو ناراض کرنے والے کام کرتے رہے اور ساتھ میں وہ مسائل بھی حل کرنے کی کوشش کرتے رہے تو اب خود یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ ایک شخص جو مطلب ہے کہ جانتا ہے کہ شفا دینے والا مشکلات دور کرنے والا رب ازا وجل اب اگر جس کو جو مجھے شفا دینے والا ہے جو میری مصیبت دور کرنے والا ہے اسی کو خدا نہ خاصا ناراض کرنے کے کام کروں اور پھر وہ مشکلات کے لیے حل بھی کروں تو یہ سمجھ میں نہیں آتا اور پھر آگ میں ہاتھ ڈالنے والے کا تو ہاتھ جلے گا نا کوئی کہ آگ میں آگ میں ہاتھ بھی ڈالوں گا میرا ہاتھ نہیں جلنا چاہیے سفر یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ آگ میں ہاتھ ڈالیں گے اپنے آپ کو مطلب ہے کہ ایسے معاملات میں ڈالیں گے جس کا منع کیا گیا جس کی وجہ سے رسک میں برکت چھن جاتی ہے جیسے نماز ہے نماز نہ پڑھنے والا نماز میں سستی کرنے والے کے رسک میں برکت اٹھا لی جاتی ہے اس کی عمر میں کمی کر دی جاتی ہے اس طرح کی کئی روایت ملتی ہے تو اس طرح کے معاملات کرنے سے جس سے ہمیں مطلب ہے کہ وہ اسباب بنتے ہیں ہماری رسک میں کمی کا مصیبت آنے کا ان اسباب سے تو بچنا پڑے گا تو میرے میٹھے میٹھے سمے دیکھا اپنے واقعہ ہمارے لیے اس میں رہنمائی کے مدنی پھول ہیں اور وہ اسلامی بھائی جو کہ مدنی ماحول سے وابستہ ہیں اجتماع میں آتے ہیں لیکن پابندی سے نہیں آتے یا ذرا سی کوئی مطلب پریشانی آ گئی کوئی مشکل آئی تو مطلب ہے کہ اجتماع میں پوری رات رکتے تھے تو اب اجتماع میں نہیں رکتے اب اجتماع میں چونکہ اجتماع جو ہے وہ اشراق چاش تک چلتا ہے تحجد میں اٹھایا جاتا ہے تو بہت سے جلدی چلے جاتے ہیں تو کیا چلو پریشانی مشکل ہے ٹھیک ہے آپ مختلف انداز سے اپنی پریشانی دور کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں آپ یہ بھی اسباب اپنا کر دیکھیے انشاءاللہ اگر آپ ایک درد دیتے تھے اب پریشانی آئی وہ درد بھی چھوڑ دیا تو سفر یا یہاں تو آپ کو مطلب مزید ایک اور درس دینے کی حاجت تھی کہ پریشانی آئی جب پریشانی نہیں تھی تو ایک درس دے ہی رہے تھے اب دوسری پریشانی اگر آ جاتی ہے تو اب تو دوسرا درس شروع کرنے کی ضرورت ہے اسی طرح اپنے آپ کو جو بھی مدنی چینل کو مجھے دیکھ رہے ہیں اس بات کو تجربہ کر کے دیکھیں میں آپ کو مطلب بالکل یہ صحیح عرض کر رہا ہوں آپ تجربہ کیجئے کہ اپنے مسائل جو دنیاوی ذرائع سے حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں <clears throat> رب ازد وجل کے عطا کردہ جو مدنی کام ہے میں یعنی نمازیں پڑھنا ہے گناہوں سے بچنا ہے یہ ذریعہ اپنا کر دیکھیے آپ کی کیسے غیر سے مدد ہوتی ہے تو انشاءاللہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ آئندہ اپنے کاموں کو رب از رب وجل کی رضا والے کاموں میں لگ کر اس کو حل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تو میرے میٹھے میں سر بھائی ہو تو دیکھا کہ وہ جن کے ساتھ مطلب اس طرح کی نیکی کی گئی تو وہ اس کا اس انداز میں سلا ملا اسی طرح <clears throat> جو جنات جو ہوتے ہیں یہ بھی غمخواری بھی کرتے کس انداز سے یہ بھی سنیے کہ حضرت ابو خلیفہ ال رحمت اللہ ہادی فرماتے ہیں کہ میرا چھوٹا سا بچہ فوت ہو گیا جس کا مجھے بہت سخت صدمہ ہوا اور میری نیند اچاٹ ہو گئی خدا کی قسم میں ایک رات اپنے گھر میں اپنے بستر پر تھا میرے علاوہ گھر میں کوئی نہ تھا میں اپنے بیٹے کے سوچے میں گم تھا وہ مجھے یاد آ رہا تھا میرا بیٹا کہ اچانک گھر میں کے کسی کونے سے مجھے بڑے پیار سے کسی نے کہا میں نے کہ السلام علیکم و اللہ یا ابا خلیفہ میں نے گھبراہٹ کے عالم میں مطلب ہے کہ کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اس نے سورہ آل عمران کی آخری آیت تلاوت کی <clears throat> اس نے سورہ آل عمران کی آخری آیت تلاوت کی اور جب وہ اس آیت پر پہنچا جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو اللہ کے پاس ہے وہ نیکوں کے لیے سب سے بھلا ہے تو اس نے مجھے پکارا اے ابو خلیفہ میں نے کہا لبائک اس نے پوچھا کیا تم یہ چاہتے ہو کہ صرف تمہارے بیٹے ہی کے لیے زندگی مخصوص کر رہے اور دوسرے کے لیے نہیں یا تم اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ شان والے ہو یا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ حضور اختر صلی اللہ تعالی وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تو فوت ہوئے تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں دل غمگین ہے ہمیں کوئی ایسی بات نہیں کہنی چاہیے جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دے کیا تم اپنے بیٹے کو موت سے محفوظ رکھنا چاہتے ہو جبکہ تمام مخلوق کے لیے موت لکھی جا چکی ہے یا تم چاہتے ہو کہ تم مخلوق کے متعلق اللہ تعالیٰ کی تدبیر کو رد کر دو اللہ کی قسم اگر موت نہ ہوتی تو زمین اتنی وسیع نہ ہوتی اگر دکھ اور غم نہ ہوتے تو مخلوق کسی عیش سے فائدہ نہیں اٹھا سکتی پھر اس نے کہا تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے میں نے پوچھا تم کون ہو اللہ تمہار پر اللہ تم پر رحم فرمائے اس نے انکشاف کیا میں تیرے پڑوسی جنوں میں سے ایک جن ہوں میرے میٹھے میٹھے سنگ بھائی ہوں واقعی مطلب ہے کہ اس میں ایک ہمارے لیے نصیحت بھی ہے اب جیسے کہ اچانک سے کوئی جس طرح مصیبت آتی ہے <clears throat> اور صدمہ تاری ہوتا ہے تو صدمہ تاری جب ہو تو اس وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھنا چاہیے اور کوشش کرنا چاہیے کہ اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکل جائے کہ اکثر گھروں میں خدا نہ خاصا کو پریشانی مصیبت آتی ہے تو ایسی باتیں بھی نکل جاتی ہیں جو کہ مطلب ایک کفریات پر بھی ہوتی ہیں تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ مصیبتیں آتی ہیں اور مصیبتیں تو آنے کی اگر دیکھیں نا آپ تو مصیبت آنے پر انسان غور کرے تو اس کا ذہن اس وقت گناہوں سے ہٹتا ہے نیکیا کرنے کا چاہتا ہے تو بظاہر وہ مصیبت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت میں ہر مصیبت سے محفوظ فرمائے ہمیں دنیا اور آخرت میں خوشیاں نصیب فرمائے لیکن اگر کوئی مصیبت آئی صبر کیا تو صبر کرنے کے ساتھ اس مصیبت آنے پر انسان کی کیفیت ایسی ہوتی ہے غم کے اندر کہ وہ مطلب ہے کہ گناہوں سے دل دور ہوتا ہے نہیں کیا کرنے کا دل چاہتا ہے تو یاد رکھیں کسی مصیبت کا گناہ چھوڑنے کے لیے انتظار مت کیجیے مصیبت اچانک آ جاتی ہے کیسی کیسی آتی ہیں ساری خوشیاں خاک میں مل جاتی ہیں حیدرآباد کا ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں کہ اچانک سے کیسی مصیبت آتی ہے ایک سنیما کا مالک جو تقریباً کروڑ پتی شخص ہے <clears throat> اس کا اکلوتا بیٹا تھا ایک ہی بیٹا اس کا وارث سمجھ لے اس کا سب کچھ سمجھ لے کہ اس کی دنیا کی ساری خوشیوں کا محاور جو تھا اس کا بیٹا تھا اس نے ڈیفینس کے اندر اپنا ایک بنگلہ بنوایا تقریباً اس زمانے کا آج سے تقریباً یہ سات آٹھ سال پرانی بات ارض کر رہا ہوں میں ڈیفینس میں بنگلہ بنوایا تقریباً ایک کروڑ کی لاگت کا ایک کروڑ کی لاگت کا بنگلہ بنوایا کہ میں اس میں رہوں گا اور اس کے اندر شفٹ ہونے میں صرف تیس دن باقی تھے شفٹ ہونا تھا اسے وہ مطلب ہے کہ کار میں کہیں جا رہا تھا تو راستے میں کسی نے کار روکی اس نے بات کی ایک دم وہ داخل ہوا رکھی اس کو کار کو اغوا کرنے کی کوشش کی اور اسے چھیننا چاہ اس نے مزاحمت کی مزاحمت میں اس نے نے انہوں کیا فائر اور اس کو لگی گولی جوان نوجوان تڑپنے لگا اسی حالت میں ہسپتال پہنچایا گیا اس کے والد کو پتا چلا وہ بھی تڑپتا بے قرار بھاگا بےچارا پوچھا بیٹا دم رہا تھا ڈاکٹر وغیرہ اس وقت تھے نہیں ادھر بھاگ ادھر اب آپ بہیسی دیکھیں کہ کیسی بحث ہے اس زمانے کے اندر اس حالت میں بتاتے ہیں کہ کوئی شخص آیا اور اس نے کہا کہ کیا بات ہمارے بیٹے کو ڈاکٹر نہیں مل رہا ہے چلے آپ چابی دے کار کے اس کے باپ کی چابی جو کار تھی اس کی چابی لی اور کہا میں لے آتا تھا ایسا کریے وہ اس کی کار لے کے چلا گیا اس قدر بحث کی ایسی موت کو سامنے دیکھ کر بھی انسان کو عبرت نہیں ہوتی ایسا ایسا بھی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے تو یہ مطلب اس کا بیٹا اسی حالت میں بے بسی میں بےچارا دم توڑ گیا کروڑوں روپوں کا مکان بنگلہ جس میں تیس دن بعد اسے داخل ہونا تھا اس سے پہلے پہلے اسے اندھیری قبر میں داخل ہونا پڑ گیا اس کے تصور میں بھی نہیں ہوگا نا اس کے ہم گئے تھے اس کی تعزیت کے لیے بےچارے اس کے والد کی حالت دیکھی نہیں جاتی تھی اتنی اس کو اس کو سمجھ نہیں آتا کہ ہو کیا گیا کبھی وہ ہنستا تھا تو کبھی روتا تھا عجیب بےچارے کی کیسے تھی بڑھاپے کے اندر اس کا سہارا اس طرح دیکھتے دیکھتے چلا گیا تو میرے میٹھے میٹھے سے بھائیوں یاد رکھیں کہ جب کوئی خدا نہ خاصا مصیبت آتی ہے اگر اللہ نے ہمیں حفاظت عطا فرمائی ہمیں محفوظ رکھا ہے تو ہمارے اڑوس پڑوس میں تو مصیبتوں کو دیکھتے رہتے ہیں فلاں کو بیمار ہے فلاں کو ہیپاٹائٹس سی ہو گیا فلاں نوجوان ہے اس کے دونوں گردے فیل ہو گئے یہ آج کل کیس عام ہے تو اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں عافیت عطا فرمائیے ہمیں مصیبتوں سے محفوظ فرمایا ہمارے بچوں کو صحت عطا فرمائی والدین کو صحت عطا فرمائیے تو اسی موجودگی میں شکرانے میں ہمیں نمازیں شروع کر دینی چاہیے اور کوشش کر کے بس نیک کام کریں گناہوں سے جس قدر ہو سکتا ہے بچے کسی مصیبت کے آنے کا انتظار نہ کرے بس ابھی شکرانے میں ٹھیک ہے بس اللہ نے ہمیں مصیبتوں سے بچایا ہم نیکیا کریں نیکیا کرتے رہے گناہوں سے بچتے رہے اور اس کے لیے میں آپ کروں کہ اچھا ماحول مدنی ماحول سے وابستگی ضروری ہے اگر ہم کسی ماحول مدنی ماحول سے وابستہ نہیں ہوں گے نا تو پھر مطلب ہے کہ مشکل ہے کہ دنیاوی ماحول میں رہتے ہوئے نیک کیا کر سکے گناہوں سے بچ سکے تو اس کے لیے دعوت اسلامی کا جو سنت اجتماع ہوتا ہے اس میں شرکت کر لی آپ کے قریب درس وغیرہ ہوتے ہیں فیضان سنت کے چند منٹ کے اس میں شرکت کر لی ان کے ساتھ وہ اٹھنا بیٹھنا رکھا تو اس طرح آہستہ آہستہ آہستہ ان شاء اللہ آپ کو نیکیوں پر استقامت ملے گی اور ان شاء اللہ گناہوں میں بھی کمی آ جائے گی ان شاء اللہ تو نیت کر لیجیے ان شاء اللہ اپنے آپ کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول واپس نہ رکھیں گے ان شاء اللہ تو جیسا کہ میں عرض کر رہا تھا اگر کہیں مطلب جیسے کسی عورت پر جن مسلط ہوا اور مسلط ہونے کے بعد وہ بیدار ہوتی ہے اور اس کے تکیے کے نیچے سے کچھ رقم نکلتی ہے نوٹ نکلتے ہیں اس کا کیا حکم ہے اس کے بارے میں اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ سے پوچھا گیا کہ ایک عورت کے اوپر جن آتا ہے اور وہ اعلانیہ اس کو دیکھتی ہے وہ اس کے پاس آ کر روپے وغیرہ نوٹ دے کر چلا جاتا ہے اب یہ جو نوٹ اس کے پاس ہے اس کو صرف کرنا چاہیے خرچ کرنا چاہیے کیا کرنا چاہیے اس کا استعمال میں لانا شران جائز ہے یا نہیں تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب ارشاد فرمایا کہ وہ جن جو کچھ اس عورت کو دیتا ہے اس کا لینا حرام ہے کہ وہ زنا کی رشوت ہے اسی طرح در مختار میں ہے کہ آپس میں معاشقہ کرنے والے جو کچھ دے وہ رشوت میں شمار ہے اگر وہ لینے پر مجبور کرے لے کر فوکرا پہ تصدق کر دیا جائے اور اپنے صرف میں لانا حرام ہے پلّہ تعالی عالم پلّہ عالم تو میرے میٹھے میٹھے سمے اس طرح کے مطلب ہے کہ واقعات بھی ملتے رہتے کہ جنات مطلب ہے کہ عورتوں پر روزہ عجیب عجیب انداز سے مطلب ہے کہ اپنے شعبے سے دکھاتے جیسا کہ میں آپ کو انشاءاللہ ایک ایسا واقعہ سناتا ہوں کہ سن کر حیران رہ جائیں گے کہ کیا اس طرح جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلی قسم عرض کیا تھا کہ سینگو والی دلہن کا قصہ سناؤں گا تو سینگو والی دلہن سے کیا مراد کیسے اس کا کیا اچانک سینگ نکلا ہے یا پیدائشی اس کے سینگ تھے نہیں ایسا نہیں تھا بلکہ جن کی شرارت تھی کس طرح تھی اور اس کو کس طرح اس سے نجات ملی باب الاسلام سندھ کے گھر میں شادی کی تیاریاں عروج پر بیٹی کو بہانے کا ارمان پورا ہونے والا تھا صبح بارات آنی تھی بہنیں خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی گھر کو برقی کمکموں سے دلہن کی طرف سجایا گیا تھا آج رت جگہ کی رسم تھی دلہن کے لیے اس رات کے لیے بیش قیمت جوڑا تیار کیا گیا تھا دلہن کو تیار کر کے سہیلیاں جھرمٹ میں لیے شور شرابے میں مصروف تھی جیسے اکثر ہوتا ہے نا کہ وہ جب دلہن کو بیٹھتے تو سہیلیاں ڈھول بجاتے ہوتے اور انتہائی غیر شرعی معاملات ہوتے ہیں یہ آپ کے سامنے آپ نے خود نے دیکھے ہوں گے شاید آپ کے گھروں میں بھی ہوتے ہوں گے لیکن آپ دیکھیں کہ یہ کس قدر یہ خوشی کا موقع ہے جب شادی کرتے ہیں نا یہ خوشی کا موقع ہوتا ہے اور خوشی کے موقع پر اللہ کو شکر ادا کرنے کا موقع ہے سجدہ شکر بجا لانے کا موقع ہے کہ اللہ نے خوشی آتا فرمائی خوشی کے موقع پر کبھی بھی اس طرح اللہ کو ناراض کرنے والے کام نہیں کیے جاتے اس کے آپ جو آج کل دیکھتے ہیں نا کہ گھروں میں شادی بڑی کوششوں سے کر کے دلہن کو مطلب ہے کہ لائے یا بیٹی کو بہایا یہ سارے معاملات محبت سے کرتے ہیں ڈھونڈ ڈان کے اچھے سے اچھا رشتہ کرتے ہیں لیکن اکثر آپ کو گھروں کے اندر مطلب مسائل ملیں گے کہ وہ میری بیٹی کو تنگ کرتے ہیں تو وہ پتا چلتا ہے وہاں سے لڑکی وہاں سے شکایت ملتی ہے کہ یہ ساس کو تنگ کرتی ہے اور آپس کے مسائل اور اس طرح کے معاملات آئے دن ہوتے رہتے ہیں اس کی وجوہات ہو سکتا ہے یہ بھی ہو کہ جو ہم غیر شرعی معاملہ او خوشی کے موقع پر تو یہ بھی ہونا چاہیے چلتا ہے سب چلتا ہے یہ نہیں چلتا ہے یہ بظاہر بہت چل رہا ہے لیکن اس کے اثرات آپ دیکھیں کئی بار تو ایسے واقعات ہیں نا کہ دلہا کو مطلب وہ فائرنگ ہوائی فائرنگ خوشی میں کر رہے ہیں دولہا کو گولی لگی ہے تو واقعہ ہے نا کئی ایسے واقعات ملتے ہیں اور دولہا دلہن کو لے کر آ رہا ہے کہ وہ اخبار میں خود ابھی کچھ عرصے پہلے نہیں آیا تھا کہ دلہا پسند کی شادی تھی دولہا اپنی دلہن کو لے کر ساتھ میں گاڑی میں لے کر آ رہا تھا اور حیدرآباد سے کراچی سے حیدرآباد کی طرف جا رہے تھے دلہن کی بھابھی پیچھے بیٹھی تھی اور یہ ساتھ تھے اور اچانک وہ ٹکرائی گاڑی اور دولہا کے علاوہ تمام اسی وقت ہلاک ہو گئے اور دولہا جو کافی دیر تک تڑپتا رہا اس کے بعد وہ بھی وہاں پر انتقال کر گیا اس طرح کے کیسز بھی ہوتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ سبوں کے گھروں میں خوشیاں نصیب فرمائے ہر ایک کو اس طرح کے اچانک غم سے محفوظ فرمائے اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ہر جگہ خوشیاں نصیب فرمائے ہر طرح کی مصیبت سے بچائے لیکن یہ معاملات جو ہے تو اسی طرح مطلب اس گھر میں سلسلہ جاری تھا کہ اچانک دلہن نے دوپٹہ سر سے اتار ڈالا کمرے میں موجود عورتوں کی چیخیں نکل گئی دلہن کا چہرہ تبدیل ہو رہا تھا بڑی بڑی سرخ آنکھیں ادھر ادھر گھوم رہی تھی اور گلے سے گراہٹ کی آواز سے آ رہی تھی دیکھتے ہی دیکھتے دلہن کے بال آپس میں سختی سے مل کر خوفناک سنگوں کی صورت اختیار کر گئے شاید ہی کسی سرکش جن کی شرارت تھی شادی کی خوشیاں منانے والوں کے چہروں پر خوف و غم کے آسار دکھائی دینے لگے صبح بارات آنے والی ہے پورا گھر مہمانوں سے بھرا ہوا ہے وقتی طور پر بات کو دبا دیا گیا دلہن کی ماں اور بہنیں زارو قطار رو رہی تھی کہ اب کیا ہوگا دلہن کے بھائی کو کسی نے مشورہ دیا کہ فیضان مدینہ میں امیر اہل سنت کے تعویذات مفت دیے جاتے ہیں وہ لے لیجیے انہوں نے فوراً مرضی سے مکتوبات اطاری اتاری مکتب سے رابطہ کیا جنہوں نے تعویذات اطاری دینے کے ساتھ کاٹ والا عمل بھی کیا گھر آ کر جب یا دلہن کو پہنایا گیا اور کاٹ والا پانی پلانے کے بعد کچھ بالوں پر بھی چھڑکا گیا تو الحمد حیرت انگیز طور پر دلہن کی طبیعت سنبھلنے لگی اور سر کے بال جو خوفناک سینگوں کی صورت اختیار کر چکے تھے درست ہو گئے پورے گھر نے سکون کا سانس لیا اور دعائیں دینے لگے دوسرے دن دلہن کو باخیر و آفیت رخصت کر دیا گیا علی علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد سلو الحبیب میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں دیکھا آپ نے کس طرح مطلب ہے کہ اچانک سے ایسے معاملات ہو جاتے ہیں یہ تو جن کا واقعہ ہے ویسے بھی تو مصیبتیں آتی رہتی ہیں تو ہمیشہ اپنے آپ کو یہ ذہن بنا لیجئے کہ اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ نیکیوں میں لگا کے رکھیں اللہ کی رضا والے کاموں میں لگا کے رکھیں گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں اب میں آپ کو جنات کو قابو کرنے کے متعلق کچھ عرض کرتا ہوں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار جن کو قابو کیا اس کے متعلق حضرت سیدنا ابو ہریرا رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے محبوب دانا غیوب قیوب ملزا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا گزشتہ شب ایک زبردست جن میری طرف بڑھا تاکہ میری نماز توڑ دے اللہ تعالیٰ نے اسے میرے قابو میں کر دیا میں نے اس کا گلا گھونٹ دیا اور ارادہ کیا کہ اسے مسجد کے ستونوں میں سے کسی ستون کے ساتھ باندھ دوں حتیٰ کہ کل صبح ہوتے ہی تم تم سب اسے دیکھ لو پھر مجھے اپنے بھائی حضرت سلیمان علیہ نبینہ علیہ صلاح وسلم کی دعا یاد آئی یہ اللہ مجھے معاف فرما دے اور مجھے ایسی سلطنت دے جو میرے بعد کسی اور کو نہ ملے پھر اللہ تعالیٰ نے اس جن کو ناکام و نامراد لوٹا دیا دیکھا میرے میٹھے میٹھے بھائیوں کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی کی بارگاہ میں بھی جن انداز سے حاضر ہوا لیکن کس طرح ناکام و نامراد ہوتا تو آج کل جنات کو قابو کرنے کا سلسلہ تو کیا جاتا ہے اور <clears throat> جن قابو میں آ بھی جاتے ہیں لیکن ہے بڑا مشکل کام کیونکہ ہر ایک اس کی استطاعت نہیں رکھتا کیونکہ ہر عامل اتنا مضبوط ضروری نہیں بلکہ کئی ایسے عامل جو مضبوط ہوتے ہیں لیکن ان کے ساتھ بھی کبھی کبھی اس یہ جو جن پکڑنے کا جن کو مطلب قابو میں کرنے کی جو عملیات کی جاتے ہیں اس میں بہت زیادہ خطرات بہت زیادہ ہیں ایک عامل کا میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں کہ ایک عامل بہت زبردست مطلب ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ جنوں پر قابو کرنے کا عمل تھا اس کے پاس اور وہ دیکھتے دیکھتے جن کو پکڑ لیا کرتا تھا ایک بار اس کو اطلاع ملی کہ ایک گھر میں شادی ہے اور دلہن پر جن آ گیا یہ مطلب بہت مطلب ہے کہ اس کو خود اتما دی تھی یہ پہنچ گیا اس نے لوٹا رکھا اور پڑھائی شروع کی اور جن کو لوٹے میں بند کر دیا لا کے لوٹا گھر پہ رکھ دیا تھا اب کیا ہوتا ہے کہ کئی ایسے ہوتے ہیں جیسے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جن کو قابو کرنے کی جو عملیات ہوتے ہیں نا تو جن کو قابو کرنے میں ان سے دوستی کر لینے میں مسئلہ یہ ہے سب سے بڑا تو یہ کہ انسان کو تکبر آ جاتا ہے کہ جن کو قابو کیا اور بھی مسائل تو اپنی جگہ ہے یہ اس کے ساتھ یہی ہوا اب وہ مطلب جنات کو قابو میں کرتا رہتا تھا اور اس کو ایسا عمل تھا کہ وہ جنات اس کے قابو میں آ جاتے تھے خیر وہ <clears throat> گھر میں جب لا کے رکھا تو اب وہ شام کو وہ جلانا چاہتا تھا اسے جلا دیتا اسے مار دیتا تو رات کو اس کو مطلب ہے کہ شام کے وقت وہ جب جلانے لگا تو کچھ اس کو آواز آنے لگی جو شاید جنیمیا تھی اور وہ رو رو کر مطلب آجیز ہی کر رہی تھی کہ ہمارے بھائی کو مت جلاؤ یہ آئندہ نہیں آئے گا اس طرح تنگ کرے گا مطلب تم میری خدیس ہو اس طرح برا بھلا ان کو کہا بھاگو یہاں سے تمہیں بھی جلا دوں گا یہ کر دوں گا اب وہ ہے اس کے بھائی عملیات ایسے تھے کہ وہ کچھ کر نہیں سکتے انہوں نے مطلب بہت ایسے روتی رہی روتی رہی لیکن آخرکار اس نے کیا کیا کہ اس جن کو جلا دیا جب جن کو جلایا تو جو ساتھ میں عورت ہی رو زیادہ رونا شروع کیا اور یہ کہہ کر گئی کہ ٹھیک ہے تو مطلب ابھی اس وقت ہم تیرے کو کچھ کر نہیں سکتے لیکن موقع ملا تو تجھے چھوڑیں گے نہیں خیر وقت گزر گیا اب کئی سالوں کے بعد وہ عامر مطلب اپنے بیٹے کے ساتھ کہیں جا رہا تھا اور پہاڑی علاقہ تھا تو اچانک اس کا پاؤں جو ہے نا جن کا اس کا عامر کا پاؤں وہ سلپ ہوا سلپ ہوا تو وہ رگڑ لگی رگڑ لگی تو خون نکلا خون نکلا تو اس کا وزو ٹوٹ گیا وزو ٹوٹا تو اب یہ بڑا گھبرایا اس نے ایک دم جیسی وزو ٹوٹا تو چاروں طرف سے کی آواز آنا شروع ہو گئی جیسے وہ ہنس رہے ہیں اب تو یہ مطلب ہے کہ بڑا گھبرایا اور بیٹے سے بیٹا تو فوراً بھاگ گیا اور میں تجھے شاید زندہ نہیں ملوں فوراً بھاگ گیا سے بیٹا بھاگا اور کچھ لوگوں کو لے کر آیا آ کر دیکھا تو اس کے باپ مرا پڑا تھا جیسے نے گلا گھوٹ دیا اور بہت بری حالت تھی اس کی خیر جیسے تیسے اس کو لے گیا تدفین کر دی تدفین کرنے کے بعد اس کے بارے میں تھا کہ اس عامل کو جب دفن کیا صبح کی نماز پڑھنے کے لیے فجر میں لوگ پہنچے تو دیکھا کہ اس مسجد کے اندر اس عامل کا آدھا دھڑ نیچے سے کٹا ہوا اور خبر سے نکالا ہوا اور مطلب ہے کہ وہ اس کو مسجد کے سہن کے اندر لٹکایا ہوا تھا لوگ آئے اور دیکھا بڑی کوشش کی جب بھی دفن کرتے تو کوئی اس کو مطلب ہنسی کی آواز آتی تھی کہ اس طرح جنات اس کی لاش کو باہر نکال پھینکتے تھے تو اس طرح اگر جنات مطلب ہے کہ اگر انتقام لینے پر آتے ہیں نا تو پھر اس انداز سے بھی وہ بفر جاتے ہیں اسی لیے مطلب ہے کہ جو عاملین ہوتے ہیں یہ جو معاملات ہوتے ہیں اس کے اندر یہ سلسلے ہوتے ہیں تو جو شوقین ان چیزوں کے جن کو قابو کر لیں اور جن کے لیے عملیات وغیرہ کرتے ہیں تو اس کے لیے ہزار بار سوچ لیں سوچ لیا کریں کہ اس طرح کرنے میں ہمیں کیا کیا اس کے دینی فائدے ہیں کیا کیا دنیاوی فائدے ہیں کیونکہ اکثر لوگ جو قابو کرنا چاہتے ہیں نا اس میں مطلب ذہن ایسا ہوتا نہیں کہ ان کے کوئی ذہن میں ہو کہ میں ساری نیکیاں کرنی اکثر یہ ہوتا ہے کہ مطلب تھوڑا معلومات ایک جیسے ہیپنیٹائزم کا عمل ہے اس طرح کے عمل لوگ کرتے ہیں تاکہ لوگوں میں انفرادیت پیدا ہو اپنے آپ کو مطلب لوگوں کے اندر مطلب ایک پتا چلے کہ دیکھو میرے پاس یہ اور ایک ڈوب رہتا ہے اس انداز سے کرتے ہیں اگر اچھی اچھی نیت سے کوئی کرتا ہے اور واقعی اس کا مطلب وہ سمجھتا بھی ہے کہ میں اس کو مطلب ہے کہ نبھا بھی سکوں گا تو اور بات ہے لیکن بچنے میں آفیت نظر آتی ہے تو میرے میٹھے میٹھے سب بھائی اور الحمد للہ چینل پر آپ کو قوم جنات سے متعلق جو سلسلہ ہے اس میں اہم ترین معلومات پیش کی گئی اب یہ کہ ہمیں آئندہ قسط تک کے لیے اجازت دیجیے اور انشاءاللہ اللہ آپ کو آئندہ قسط کے اندر انشاءاللہ اللہ جنات کس انداز سے اغوا کرتے ہیں اس کے واقعات اور بلکہ بزرگ بزرگان دین کی عقیدت کس انداز سے ہوتی ہے کیا جنات بھی جشن ولادت کی دھومیں مچاتے ہیں کیا غوث پاک کا بیان سننے والے بھی جنات ہیں کیا امام اعظم رضی اللہ عنہ کے وصال پر بھی جنات روئیں اور بعض و نصیحت بھی کیا سنتے ہیں شہنشاہ جنات کا بھی انشاءاللہ کوئی واقعہ سنائیں گے بلکہ آپ کو ایک واقعہ کہ ایک ویسے بچے کا واقعہ سنائیں گے انشاءاللہ جو کہ جن کو جنات اپنی دنیا میں یعنی جنوں کی دنیا میں لے جایا گیا تو امید ہے کہ آپ بغیر خوفزدہ زدہ ہوئے اسی انداز سے جیسے بھی بیٹھے ہوئے ہیں اسی طرح سننے کی کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شریر جنات سے محفوظ فرمائے دنیا اور آخرت کی برکت عطا فرمائے مجھے آپ کو تمام گھر والوں کو مدیر شریف کے خوشبودار پھولوں کی طرح مہکتا رکھے آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم